وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السميع لذيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھی ہو یہ سورت الحشر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے اور تقریباً بہت سارے ساتھیوں کو یہ آیت یاد ہوگی جس میں اللہ رب العالمی نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا ہے یا آمنوا اتقوا اللہ و نفس نفسما قدمت لغد و تق اللہ ان اللہ تعملون ایک تو تقوی اللہ کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم تقوی اللہ اختیار کرو اور دوسری چیز محاسب نفس کا حکم دیا فرمایا ول نفس نفسما قدمت لغد تم میں سے ہر انسان غور کرے اور اپنا محاسبہ کرے فکر کرے کہ کل قیامت کے لیے وہ کتنے نیک اعمال بھیج رہا ہے اور کتنی نیکیاں کر رہا ہے یا کتنے گنا اور برائیاں کر رہا ہے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرق کرا دیا ہے کہ اپنی ذات کا اپنے نفس کا محاسبہ کرے ولسم دو نفسن ماں قدمت دمت کل قیامت کے لیے کون انسان کتنا بھیج رہا ہے اور کیا بھیج رہا ہے ہر انسان کو چاہے اس پر غور کرے اور اپنا محاسبہ کرے اور انہی محاسبے نفس میں سے ایک محاسبہ یہ بھی ہے کہ جو نیکیوں کے خیر اور برکات کے اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے بعد حج کے مہینے ہیں ہر ہفتے میں اگلا محرم کا مہینہ آشورے کا رہا ہے خیر و برکت کا دن اسی طرح سے ہر ہفتے میں جمعے کا دن آیا کرتا ہے یہ بڑے ہی مقدس ایام ہیں ان دنوں سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو یہ بھی تم میں سے ہر انسان کو چاہے کہ اپنا محاسبہ کرے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا کتنے اس نے عبادتیں کی اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخش کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کری کتنے توبہ استغفار کی وہ اسی طرح سے ہر ہر نیک ام آ موسم میں ہر آدمی کو چاہے کہ محاسبہ کرے ابھی جن ایام میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ذلحج کا مہینہ ہے اور آج ذیل کی پہلی تاریخ ہے رب العالمین نے جن مہینوں کو اور جن ایام شام کو خیر و برکت کا مہینہ اور اسی طرح سے بڑے اجر و ثواب کے ایام بنائے ہیں ان میں حج کا پہلا اشرا ہے اور یہ حج کے ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنے موج میں کبیر میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں اس آرخیر ادھارا کو الخير دهركم فإن لله فإن فإن فإن لله نفحات من رحمته اے لوگ یوسیب ابحہ معیشے لوگو یاد رکھو اِس الخیر و تار رضول نفہات رحمت اللہ فإن لله اللہ نفحات يصيب بها من امن من عباده وصلوا اللہ عصور يستر آتے ہوں يؤمن روحاتكم او کما کار علیہ السلام نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں کو تین باتوں کا حکم اس حدیث کے اندر دے رہے ہیں سب سے پہلا حکم یہ ہے آپ نے فرمایا اف الخیر دہرکم اے مسلمانوں ہمیشہ زندگی بھر زندگی کے ہر ہر لمحے کوشش کرتے رہو کہ جائے نہ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ذکر اذکار اور تقرر کے آواز میں گزرے اسی لیے نبی علیہ السلام رشا فرماتے ہیں ما من تمر ابن آدما حضرت آش رضی اللہ تعالیٰ حدیث کرا بھی ہے کہتی نبی علیہ سرات سام رشا فرمایا ما من ساعتن تمر ابن آدما لم يذكر لم يذكر اللہ فيه فيه اللہ کان حسرت علیہ یوم القیامہ او کما قال علیہ قاسم اے عائشہ کوشش کرنا زندگی کا ایک لمحہ زندگی کا ایک منٹ اور زندگی کا ایک سکند بھی ضائع نہ جائے یوں ہی برباد نہ ہو جائے یوں ہی گزر نہ جائے کیوں اے عائشہ یاد رکھنا ما من ساعت ابن آدم آدم انسان کے زندگی کا آدم کی اولاد کی زندگی کا ایک منٹ بھی اگر ایسا گزرا لم ید اللہ کی ہے اس ایک منٹ کو یوں ہی کھیل کود لہو لعب میں اور غفلت میں اگر عمر اس نے گزار دیا نہ کسی دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں یوں ہی اگر اس کا ایک منٹ بھی گزر گیا اور اس میں اس نے اللہ تعالی کا ذکر یا کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے تو ایسا اللہ کا نہ حسرت نہ یومل قیامہ قیامت کے دن بیوی بچوں کے چھوٹنے پر تو افسوس نہیں کرے گا دنیا کے ضائع ہونے پر افسوس نہیں کرے گا لیکن اگر ایک منٹ بغیر عبادت بغیر فکر کے گزرا ہے تو اس پر انسان کو بڑا افسوس ہوگا ہوتا کاش کی فنا موقع پر ایک منٹ میں بیٹھ کر کے یوں ہی کھیل کود میں گزار دیا اگر اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا پڑا ہوتا تو آج اس کا بہت بڑا فائدہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آخرت میں ہوتا انسان بہت ہی زیادہ افسوس کرے گا اس لیے آپ نے فرمایا اس آلو دہارا کا دہارا لوگوں اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں کوشش کرو کہ نیک امال کرتے رہو ضائع نہ ہو جائے ضائع و برباد ٹائم کو ضائع و برباد نہ کرو دوسری چیز آپ نے ساتھ فرمایا رحمت ہی میں شاہ میں شاہ دی اے لوگو یاد رکھنا زندگی کے اندر ہر زندگی کے ایام جو ہیں یہ زندگی انسان کو جو ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے لیے اپنی بخشوں کے لیے اجر و ثواب کے لیے اللہ رب العالمی درجات کو بلند کرنے کے لیے کچھ ٹائم کچھ اوقات کچھ دن کچھ مہینے مقرر کر رکھے ہیں کہ جن جو بڑے خیر و برکت والے ہوتے ہیں ان مہینوں کے اندر ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلاتا ہے برکتوں کے جھونکے چلا کرتے ہیں اس لیے خبردار ہوتا رب نفحات رحمت اللہ وہ خیر و برکت کے سیزن اور خیر و برکت کے جو مہینے اوقات ہفتے دن گزرے ان کا خاص خیال رکھنا کبھی وہ ضائع نہ ہو جائیں کیوں نفحات من رحمت ہی یوسیب بھا می شاہ امربادی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے ایسے ایام ایسے دن ایسے ٹائم ایسی ساتیں ایسی گھڑیاں مقرر کی رکھ کر رکھی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے مففرت اور بخش کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اور ان موقعوں پر اگر انسان نے تھوڑا سے بھی کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں برابر اور اس کا اجر و ثواب بنا دیا کرتے ہیں اس لیے ایسے اوقات کا خاص خیال رکھنا یو سیب شاہ امن عبادی بلکہ ایک دوسری روایت میں تو آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں یاد رکھنا یہ مخصوص اوقات مخصوص ٹائم اور مخصوص دن جو ہوتے ہیں خیر و برکت کے لیے اگر ان میں سے کسی مسلمان کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا تو نبی رہتا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ مخصوص اوقات اور مخصوص رحمتوں کے ٹائم اور دنوں مہینے جو اللہ نے مقرر کیا ہے سمن اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کسی انسان کسی مومن کو اگر تھوڑی سے رحمتیں مل گئی تو آپ نے فرمایا لا کا بات قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتا اس لیے ان دنوں کا دادا خاص خیال رکھو وہی ایام جو بڑے خیر و بر برکت کے دن ہوا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں رمضان گزرا رمضان کے بعد سب سے مقدس ایام ہمارے سامنے یہ ذیل کے ایام ہیں خصوصاً ذیل ہچ کا پہلا اشرا جو آج سے شروع ہوا ہے رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کے راوی ہے امام بسار رحمت اللہ بس کرتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب نے ساتھ نمایا اے مسلمانوں اب سرو ایام دنیا اب ایام دنیا ایام العشر او کما کالا علیہ السلام اب ذرا ایام دنیا پورے سال بھر میں اس دنیا کے اندر جتنے دن رات آیا کرتے ہیں اب ذروع ایام دنیا ایام العشر اے لوگوں پورے سال میں نہیں پورے زندگی میں سب سے مقدس اور سب سے بڑے اور سب سے عظمت والے دن جو آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام العشر یہ دل ابتدائی دس دن ہوا کرتے ہیں ان دس دنوں سے زیادہ بڑا دن آج و ثواب والا دن نیک امال کے لیے زیادہ زیادہ آج و ثواب کا دن نبی رحصہ فرماتے ہیں دس دنوں سے بڑھ کر کے پورے سال میں کوئی اور دن نہیں آیا کرتا اسی لیے نبی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے دل ہج کے ابتدائی دس دنوں کی اہمیت عظمت ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمی اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر و عشر والشفع شفی واللیل وئی عشر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے لوگوں میں قسم خاتا ہوں میں قسم قسم کھاتا ہوں ول اول فجرے فجر کی یوم عید الاضحیٰ والے دن کی صبح کی میں قسم کھاتا ہوں ولیال اشرے اے میرے بندو یہ دل ہٹ کے ابتدائی دس دنوں کی قدر کرو میں رب ہو کر کے ان دس دنوں کی قسم کھا رہا ہوں ول فجر والا اشرے ان دس دنوں کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ شف ہے اور میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی جو جوڑے والا ہے یعنی یوم نہر دل ہس کا دسواں دن جو ہوا کرتا ہے جس دن عید کرتے ہیں اور سارے دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور سارے حجاج بڑے بڑے حج کے اعمال کرتے ہیں اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قسم کھائی اور فرمایا قسم کھاتا ہوں میں دل ہس کے دس دسویں تاریخ کی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک قسم اور کھائی اور فرمایا اور قسم ہے اس دن کی جو تاک تاک ہے نبی علیہ ساتھ اے لوگوں یہ دن جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وہ یوم عرفہ ہے رب العالمین نے یوم عرفہ کی قسم کھائی دل کے دل دل ہد کے پورے دس دنوں کی قسم کھائی اسی طرح سے رب العالمین نے یوم النہر کی دو مرتبہ قسم کھائی اسی طرح سے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھا کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نمایا مامن ایامن العمل الصالح فیہن احب الى الله الله الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول ولا ولا الجهاد الجهاد في سبيل قال في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء آپ نے ساتھ روایا اے ما من المن العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر اے مسلمان یاد رکھنا یہ دن اس کے ابتدائی دس دن جو ہے ان دس دن دنوں میں نیکیاں نیکیوں کا جو مقام اور جو مرتبہ اور جو اجو ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے دنوں میں نیک آمار اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب ہے اتنا زیادہ عجر و ثواب اور اتنا زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر میں کوئی اور کسی اور دن کے نہیں ہوا کرتے سب سے زیادہ نیکیوں کا مقام و مرتبہ پورے سال بھر میں جن دنوں میں بہا دیا جاتا ہے یہ دل اس کے ابتدائی دس دن ہیں نیک امال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جن دنوں میں محبوب ہے وہ دل ہس کے ابتدائی دس دن ہیں آپ نے ان دس دنوں میں نیک اعمال کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی اتنا اونچا درجہ اور اتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب محبوب کرا دیا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ عجر و ثواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں نیک اعمال کہیں آ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں نیک امال کا اجر و ثواب ہوا کرتا ہے اللہ اللہ رجل خرج میں ہی ہی لیکن آپ نے ساتھ رمایا ایک مجاہد ایسا ہے ایک مجاہد ایسا ہے جس کے نیکیوں کا اجر و ثواب جس کے ایک مجاہد ایسا ہے جس کے جہاد کا اجر و ثواب اس ان دس دنوں میں نیک امال کرنے والے کے برابر یا اس سے بڑا ہو سکتا ہے وہ کون سا مجاہد ہے آپ نے ساتھ نمایا یہ وہ مجاہد ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر کے اللہ کی راہ میں گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا اور سارا مال اس مجاہد کا ظالموں نے لوٹ لیا آپ نے یہ ایک مجاہد ہے جس کے جہاد کا جو سواب ان دس دنوں میں نیک مال سے بھی زیادہ بہا ہوا ہے میرے بھائیوں یہ مقدس ایام ہیں یہ خیر و برکت والے ایام ہیں اب ضرور ایام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایسے ہی ضائع نہ ہو جائیں یہ برباد نہ ہو جائیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور نبی علیہ السلاط اسلام کے فرمان کے مطابق وہ تارضول نفحات رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے اور برکتوں کے اجر و ثواب کے جو سیزن آیا کرتے ہیں اس سیزن سے خوب فائدہ اٹھا لو ایسا نہ ہو تم سوئے پڑے رہ جاؤ کھیل کود میں اپنی تجارت میں اپنے کاروبار میں اور عید کی تیاری میں لگے رہ جاؤ اور یہ مقدس ایام تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائیں اور تم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق رسی فرمائی اکور کو لہٰذا سکر اللہ ہوئی الحمد للہ وطفا الدین وادیفی اما بعد ان دس دنوں میں جو ابھی آپ نے سنا نیک اعمال کا بڑا عجر و ثواب ہے اب وہ نیک اعمال کیا ہیں بڑی اہم بہت سارے ہر نیکی اللہ تعالیٰ کیا ہاں ان دس دنوں میں بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب اعمال ہیں ان میں سے چند رہے ہیں نمبر ایک نفلی نماز پڑھنا نفلی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ بہت ہی بڑا عمل بہترین عمل ہے امام مسلم امام فرمیدی امام نسعی ابن ماجہ احمد بن حمبر رحم اللہ نقل کرتے ہیں میدان بن نبی صلاح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے حضرت ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے کیا ہوں ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے نبی علیہ سراف شام کے غلام آپ کے آگ آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ ہو سامنے مل گئی ہم نے موقع اچھا سمجھا کہ یہ نبی علیہ سراف شام کے خادم ہیں ان سے زیادہ نبی علیہ سراس شام کی خدمت میں کون رہنے والا ہوگا انہوں نے جو نبی علیہ سے سنا ہوگا دوسروں نے نہیں سنا ہوگا اس لیے کہتے ہیں میں نے صوبان رضی اللہ تعالیٰ ہو کو کہا صوبان اخبر اللہ الجنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کو میں کروں اور اللہ تعالی کو عمل اتنا محبوب اور پیارا ہو کہ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن اللہ تعالی بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھے ہی ہمیں سیدھے ہمیں جنت میں اس عمل کی برکت سے پہنچا دی اے سومان ذرا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ حضرت سو زبان خاموش رہے میدان کہتے ہیں میں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا یا اخبر نیب عمل عمل ہوں اللہ وہی الجنا مجھے وہ عمل بتاؤ جس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے پھر حضرت خاموش تین مرتبہ میں نے سوال کیا تو چوتھی مرتبہ جب میں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں مسکرا اسے کہا کہ سنو تم نے آج مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے نبی علیہ السلام سے آج سالوں پہلے اپنے لیے یہی سوال کیا تھا کیا سوال کیا کیا جواب ملا کہنے لگے جیسے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اے سامان ہمیں ایسا عمل بتا جو سیدھے جنت میں میں اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے پہنچا دے میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے توان اگر بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں بغیر کسی پریشانی کے سیدھے تو جنت میں جانا چاہ چاہتا ہے علیہ کب کثرت سجود للہ لا تسجد للہ سجدتن الا رفعك اللہ بها درجہ رفعك اللہ بها درجہ وحتى عنك بها خطیہ او کما قال علیہ السلام اے سومان اگر قیامت کے دن سیدھے بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں جانا چاہتا ہے علیہ کب کثرت سجود تو خوب کثرت سے نفل نماز کا اہتمام کیا کر کر سب سے بڑا عمل جو تمہیں جنت میں داخل کرنے والا ہے وہ یہ ہے خوب کثرت سے نفلی نماز پڑھا کر پھر آپ نے شاخ یہ بھی سن لے اللہ اللہ رب العالمین کے لیے داخلے اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر تو نے ایک سجدہ تو ایک سجدہ کرے گا تو ایک سجدے کی برکت سے تیری پیشانی زمین پر ٹکی ہوگی اور تیرا رنگ اللہ رفات اللہ بہا درجہ تو سجدے میں جائے گا اپنی پیشانی کو تما ان کے کے ساری اللہ کی رضا لیے پیشانی کو زمین پر دیکھے گا تو زمین پر سر دیکھتا ہوگا اللہ تیرا درجہ جنت میں بلند کرتا ہوگا مر یہ یہ العالمین کے ہاں نفلی نماز کا معاملہ ہے دوستو اللہ رفا اللہ بہا درجہ نمبر دو وہ کبھی جب تو سجدے میں جائے گا اپنی پیشانی کو زمین پر دیکھے گا تو تیری پیشانی زمین پر جب دیکھے گی تو تیرے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں گرا کر کے ملا دے گا میرے بھائیوں نفلی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اسی لیے اس اشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اور خیرات کرو کہ کام آ جائیں آپ مصیبت طرح کے کام آ جائیں نبی علیہ السلام رہے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے عید سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے نبی علیہ السلام نے رہا سب سے بہترین عمل یہ ہے انت ان سب سے بہترین عمل یہ ہے انتخاب مسلم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کر کے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا کوئی نہیں ہو سکتا اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبت کے کام آؤ نبی یہ سا فرماتے ہیں بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو اگر اور اگر کوئی مقروض ہے قرض تلے ہوا ہے اور قرض دے دینے والے پریشان کر رہے ہیں اگر اس کے قرضے کو ادا کرا دے اس سے بڑا عمل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا آپ نے ساتھ نمایا یا یہ کہ اور تب سے بہان ہو قربتن دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی پریشانی کو دور کر دے یہ اثر العمار ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے پنتوں کے کام آنا مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا ان کی ضرورت ہے ان کی مشکلات کو دور کر دینا یہ اتنا افسر العمال قرار دیا ہے اسی لیے امام احمد بن حمل اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل حدیث نبی ساتھ اللہ اے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے دروازے کیا ہیں نیکیوں کے دروازے کیا ہیں جو صرف نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے ہیں اگر داخل ہوگی تیرے لیے جنت ہی جنت ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں آپ نے ساتھ نمایا سن لے چننا روزہ رکھو نقلی روزے رکھو نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ تجھ سے الخطیتا تجھ سے الخطیتا کما الخیم سے زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات اور خیرات کرو نفلی صدقات اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرو جس طرح سے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے بندے کے صدقات رب کے گزب کو ٹھنڈا کر دیا کرتے ہیں اس لیے یہ افسر العمال ہے تیسرا عمل جو نبی نے جن کو افسر العمال کرا دیا بلکہ سمجھو اس آخری اشرے کے اندر جن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین سور حج کے اندر فرمایا کہ ہی معلومات ان دس دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور ذکر کثرت سے ذکر کیا جائے اسی لیے امام احمد بن حمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ساتھ رمایا اے مسلمانوں سب سے عظمت والے دن دل ہت کے ابتدائی دس دن ہیں اس لیے ان دنوں میں فاقروفی ہند میں تصویر ہے وہ تحمید و تقبیر اس لیے ان دس دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی توحید ارے یعنی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خوب کثرت سے پڑھو تو آج ہی سے دل ہت کی پہلی تاریخ سے ہی ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ ایسی یہ کرمان یا اللہ اکبر کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو ذکر کے کلمات ہیں جن میں اللہ کی کبریائی ہے اللہ کی تحوہدانیت ہے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی گئی ہے اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے ایسے کلمات کو زیادہ زیادہ اس عشرے میں پڑھنا چاہیے یہ پورے دس دن یہ عمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے اس اشرے کے متعلق ایک اور بڑی تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے آپ نے ساتھ نمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی ان رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا تم میں سے جو انسان قربانی کا ارادہ کر رکھتا ہے قربانی کرنے کے لیے سوچ رکھا ہے ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں گا تو ایسے انسان کو چاہیے کہ کا چاند نکل آنے کے بعد نہ تو اپنے بالوں کو کٹائے نہ ناخون درسوائے اور نہ اپنے چمڑے کو نوچتا پھرے ان تینوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے بال نہ کٹائے ناخون نہ ترشوائے اور ہستا بسرن اور نہ تو اپنے چمڑوں کو چھل یعنی نوچتا اور کھینچتا رہے حتیٰ آجودہ کیا جب تک کہ وہ قربانی کا جانور دبا نہ کر لے یہ بھی ایک بڑی اہم ہدایت ہے نبی علیہ السلام کی جو ذیل ہج کے مہینے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں موحد اور متب سنت بنائے ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے الحال عالمین ہم نے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے العالمین جو مشکلات میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے العالمین عالمین اس اشرے کے جو فضائل ہیں جو برکات ہیں اور جو خیرات ہیں ہم تمام مسلمانوں کو انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما العالمین عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور دنیا کے سارے مسلم ممالک کو ہر اعتبار سے امن و سلامتی نصیب فرما ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما وہی اعمال کرنے اور وہی قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہو آپ کی فرما بازاری ہو آپ کی خوشنودی ہو اور امت کے لیے اور ملت کے لیے فلاح اور بہبودی ہو اے ہر ایسے کام سے العالمی ان کو روک لے جو امت کے لیے ملت کے لیے اور نقصان دہ ہو جس میں آپ کی رضا نہ ہو اللہ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلكم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لكم ولذکر اللہ تعالی اکبر